اور ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا